حضرت عبداللہ بن بہینیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پہلی دو رکعات کے بعد بیٹھنے سے پہلے ہی اٹھ گئے اور نماز پوری کر لی جب نماز پڑھ چکے تو لوگوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کیا پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کیا پھر سجدے سے سر اٹھایا اور دوبارہ تکبیر کہہ کر سجدہ کیا پھر سجدے سے سر اٹھایا اور سلام پھیرا صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار چھ سو ستر